اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت یہاں پر تین احکامات بیان فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے تین انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے ان تین انعامات کے شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں اب تین احکامات دیے گئے ہیں اس میں سے پہلا حکم الْيَتِيمَ فَلَا تو پہلا حکم یتیموں پر رحم کرم اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے فعمل یتیم فلا تک بس باقی جو یتیم ہے فلا تقہر اس پر غضبناک نہ ہو اس کو ڈانٹیے مت اس کو جھڑکی مت یہ مختلف معنی آتے ہیں اس کے زمانے جاہلیت میں عرب میں سنگ دلی بدکاری ظلم ستم اس کی کئی حد نہ تھی ضعیف و بیواؤں کمزوروں بےکسوں پر زیادتیاں کرنا اور تھوڑے سے نفع کی خاطر دوسروں کو نقصان دینا یہ ان کے ہاں کوئی بات ہی نہ تھی یہاں پر خطاب تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے املیتیمہ فلا خطاب مگر مقصد اس خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت کرنا ہے رہنمائی کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحیم و کریم اور معصوم ذات ہے اور آپ کی ذات کے بارے میں یہ شبہ بھی ممکن نہیں کہ آپ کسی پر زیادتی کریں گے تو لا تق ہر کا لفظ آیا یہ بہت عام ہے اس میں ہر قسم کی بدسلوکی یا زیادتی اس سے منع کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہیں اور خصوصاً ضعیفوں کے لیے کمزوروں کے لیے بے سہارا کے لیے یتیموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا اور مربی بنیں اور دوسروں کو بھی ان کمزوروں بے سہارا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کی بار بار تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ ہر مومن کے ساتھ مجھ کو اس کی جان سے بھی زیادہ تعلق ہے اس لیے جو شخص قرض یا عیال چھوڑے وہ ہمارے ذمے ہیں اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے میں اس کا مولا ہوں جس کا کوئی مولا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا بدترین مکان وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دے اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر گزرے گا اتنی ہی نیکیوں اس نے ہی نہیں کیا اس کے لیے لکھ دی جائے گی اور جو کسی ایسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جس کی وہ پرورش کرتا ہے تو میں اور وہ جنت میں ان دو نو انگلیوں کی طرف قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں تو جنت میں میں اور وہ پرورش کرنے والا قریب قریب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر لے تو حق تعالی اس کے لیے یقیناً جنت واجب فرما دیتے ہیں جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے یقیناً جنت واجب فرما دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو معاف نہ ہو سکے یہ شرط ہے کوئی گناہ ایسا نہ کرے جو معاف نہ ہو سکے مثلا کفر شرک نہ کرے کفر یا شرک کرے گا تو یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے لیے جنت واجب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے سلف صالحین میں سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ یتیم روتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے پھر جو اس کو اس یتیم کو بہلا کر خاموش کر دیتا ہے تو گویا عرش الہی کو وہ ہلنے سے روک دیتا ہے اللہ تو یتیم جب روتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے پھر جو کوئی بہلا کر اس یتیم کو خاموش کر دیتا ہے تو گویا اس نے عرش الہی کو ہلنے سے روک دیا دوسرا حکم فَلَا اور آپ سائل کو نہ جھڑکیے اس میں دو قسم کے سائل ہیں ایک وہ مانگنے والا سوال کرنے والا ہے جو روٹی کپڑا کسی دنیاوی حاجت کے لیے سوال کرتا ہو روپیہ پیسہ روٹی کپڑے وغیرہ کے لیے یہ بھی شامل ہے اس سائل کے اندر اور اس میں وہ سائل بھی شامل ہے جو کسی مسئلہ کے بارے میں علمی تحقیق کا سوال کرتا ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو دونوں کے بارے میں جھڑکنے اور ڈانٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر منع فرما دیا گیا اصل میں امت کو ہدایت دینی مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اس سے بہت دور مستعبد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو پورا نہ کرے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کیا جائے اگر کچھ دے نہیں سکتا تو نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کو واپس کر دیا جائے فلا تنہر اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اس کے جواب میں بھی سختی ممنوع ہے نرمی شفقت کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ جواب دینا چاہیے اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ ازر کیا جائے کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عالم سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ سائل کو جو سوال کرنے والا ہے اس کو ضرورت بھی ہے اور عالم اس کو چھپا لے نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی مشکات کتاب العلم کی حدیث ہے ہاں اگر سوال کرنے والا بلا ضرورت سوال کرتا ہے بلا ضرورت اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو کسی عذر معذرت اور نرمی سے نہیں مانتا تو پھر سختی بھی جائز ہے لیکن اگر ضرورت ہو اور مسئلہ معلوم بھی ہو پھر اس کو چھپاتا ہے إن الذين يكتمون ما ما أنزلنا من من البينات والهدى بعد بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بات سمجھ میں آ رہی ہے جو معلوم ہو اس کو چھپانا نہیں چاہیے آگے آپ نے سن لی اچھا۔ ایک سائل دنیاوی حاجت کے لیے سوال کرتا ہے اس سے اس محتاج جو سائل ہے یہ بشرعن محتاج ہو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں جس کے لیے شرعن سوال کرنا جائز ہو یہ اس کے بارے میں ہے دنیاوی حاجت کے بارے میں جو سائل ہے اس کے لیے شرعن سوال جائز ہو اور جو اپنا پیشہ بنا لے اسی سوال کرنے کو تو اس سوال کرنے والے کو پیشہ بنا لینا یہ بھی شران حرام ہے اور ان کو بھیک دینا یہ بھی حرام پر ان کی مدد کرنا ہے حرام پر ان کی مدد کرنا ہے اور قرآن حکیم میں ہے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان گناہ اور سرکشی پر تعاون مت کرو اب تیسرا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے فحدث اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کرے یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا کھانا کھا کر طرح ہے جی اوکے جی اگر کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو لوگوں کا بہت شکر ادا کرنے والا ہو بہت شکر ادا کرنے والا ہو اور ایک روایت میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا احسان کا دینا یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے ساتھ اچھا سلوک حضرت نعمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ارشاد جس نے تھوڑے کا شکریہ ادا نہیں کیا جس نے تھوڑے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے زیادہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا اور جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا اللہ کی نعمت کو یاد کرنا بھی شکر ہے اور نہ یاد کرنا نہ شکریہ نعمت کا لفظ عام ہے چاہے دنیاوی نعمت ہو یا دینی نعمت ہو ظاہری نعمت ہو باطنی نعمت ہو عام ہے یہ لفظ عام ہے کیونکہ حضرت مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تحدیث نعمت سے مراد یہ ہے کہ حق تعالی شاہ نے جو آپ کو ٹھکانہ دیا ہدایت دی غنا سے نوازا ان سب کا شکر ادا کیجیے جو انعامات پہلے گزر چکے ان سب کا شکر ادا کیجیے اور حضرت مجاہد حضرت زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد نبوت ہے نبوت اور حدیث تحدیث سے مراد تبلیغ ہے پیغام رسانی تبلیغ اور حضرت لیس اور کلبی رحمہ اللہ کا قول اور مجاہد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے قرآن حکیم ہے اور تحدیث سے مراد قرآن کریم کی تلاوت اور تبلیغ ہے لہذا یہاں پر جو نعمت کا لفظ ہے اس کو عام رکھا جائے ٹھیک ہے ہر قسم کے نعمت اور جو یہ جو میں نے ابھی تینوں نعمتیں ذکر کی یہ بھی مراد کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے ہر نعمت کا شکر واجب ہے ہر نعمت کا شکر واجب ہے اور نعمت کا شکر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو اس نعمت کو منعم کے منشا کے مطابق صرف کیا جائے یعنی انعام کرنے والے کی منشا کیا ہے اس کے مطابق اس نعمت کو صرف کیا جائے اللہ نے بدن دیا نعمت اس کا شکر کیا ہے بدن کو عبادات میں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اپنے بدن کو اس میں استعمال کرنا گناہوں سے اس بدن کو بچانا یہ اس بدن کی نعمت پر ایک نعمت اللہ نے علم دیا اس کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو سکھانا مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے یہ علم کی خدمت ہے اور اللہ نے مال کی نعمت دی ہے تو اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو ہر نعمت کا شکر واجب اب شکر کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس نعمت کو انعام کرنے والے کے منشا کے مطابق صرف کیا جائے بات سمجھ میں آ جائے ایک مسئلہ یہاں پر سن لیجئے کہ سورہ زحا سے آخر قرآن تک سورہ وضحا سے آخر قرآن تک ہر صورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے تکبیر کہنا سنت ہے اور اس تکبیر کے الفاظ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لیکن اگر صرف اللہ اکبر کہہ لیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے ختم ہونے پر اور بغوی رحمہ اللہ نے ہر سنت کے ہر صورت کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے تو چاہے تو صورت کے ختم پر اللہ اکبر پڑھ لیا جائے یا دوسری صورت شروع کرنے لگے ہیں اس کے شروع میں اللہ اکبر پڑھ لیا جائے تو دونوں سے سنت ادا ہو جائے Thank you. یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کیا ہے حضرت جی آپ نے فرمایا تھا شاید شاید جو آپ نے نے لفظ لکھا میں نہیں فرمایا جہنم پانی کے نیچے ہے کیا ایسا ٹھیک ہے اور کیا اسی لیے شیطان شام کو اپنا کپڑا پانی پہ بچاتا ہے اور کیا دجال پانی سے نکلے گا یعنی فرمودا سنگل سے اچھا نہیں میں نے لکھا ہے جس استاد صاحب نے آپ کو کہا ہے ان سے پوچھ لیجیے ٹھیک ہے جی تفسیر سے متعلق سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے سبق سے متعلق جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ